وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت وزنت سبحان اللہ بعمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد شی دو تین ہفتے سے ذکر کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ذکر صرف اللہ اللہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تصویر پڑھی جائے اللہ کے حمد کی جائیں حقاعلی شان ہو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھا جائے اسی طرح نماز یہ بھی ایک ذکر ہے عبادات ساری کے ساری ذکر ہے اسی طرح دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقتاً فوقتاً سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے تو انہی میں سے ایک دعا بھی بتائی جا رہی ہے کہ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زود محترمہ آپ کی بیوی ہم سب کی ماں جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلاۃ وسلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ جویریہ بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں مشغول ہے حضرت گئے اور جا کر واپس آئے یہاں تک کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی نے چاس کی نماز بھی پڑھ لی تھی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے کرتے چاس کی اس کا مطلب یہ نکلا کہ چاس تک اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی رہی حضرت واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے اسی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر گیا تھا تو ابھی تک یہیں بیٹھی ہوئی ہے فرمایا جی ہاں میں اللہ اللہ کرتی رہی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ تیرے جانے کے بعد یعنی تجھے چھوڑنے کے بعد میں جب تجھے چھوڑ کر یہاں رخصت ہوا تو میں نے چار کلمات کہے تین مرتبہ چار کلمات تین مرتبہ یہ چار کلمات تین مرتبہ کہا اس کا وزن ایک پلرے میں کیا جائے اور تو فجر کی نماز سے لے کر ابھی تک جو ذکر کرتی رہی اس کا وزن کیا جائے تو میرے یہ چار کلمات کا وزن بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ چار کلمات بہت قیمتی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاس کے وقت تک اللہ اللہ کرتی رہے اور حضرت یوں فرماتے ہیں کہ اگر میرے ان کلمات کا وزن کیا جائے لا وزنت بے تو مند یومن لوزنت نہ ہوں اچھا وہ کیا کلمات ہیں سبحان اللہ و بے ہمدی عد دخل کی وہ زینت عارشی عرشی و مداد کلمات بہت آسان کلمات سبحان اللہ و بھی ہم ادل کی نفسی ہے وہ زینت عارشی وہ مداد کلیما تھی کیا ترجمہ اس کا سبحان اللہ اللہ کی ذات پا وہ بھی ہم دھی اور اللہ ہی کی تعریف عدد خل کی کتنی تعریف اللہ کی کتنی تعریف عدد خل کی اے یہ اللہ دنیا میں جتنی مخلوق تو نے پیدا کی اس کے برابر تیری تعریف عدخل کے ہی کمانا جتنی مخلوق اب کتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی انسان ہی کتنے ہیں پھر چرند و پرند کتنے ہیں پھر جانور کتنے ہیں پھر جنگل کے جانور کتنے ہیں پھر سمندر کے جانور مچھلیاں وغیرہ کتنی ہیں اس کے علاوہ بے شمار مخلوق کیڑے مکوڑے زمین کے نیچے ہیں فرمایا اے اللہ جتنی مخلوق تیری ہے اس کے برابر میں تیری تعریف کرتا ہوں تو ایک جملے میں کتنی تعریف آ ویسے ہم پڑھتے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تو ایک لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ پاتے لیکن یہ ایک جملے میں اربوں خربوں تعریف حق تعالی شاہ کی آ گئے تو سبحان اللہ وبی ہم ہی عدد دخل کی ورزا نفس ہی اور اللہ میں آپ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے یہ تعریف کر رہا ہوں اور کوئی مقصود نہیں ہوگا بس آپ خوش ہو جائیں ورزا نفسی و زینت عرشی زینت عرشی زینت کا منع وزن عرش کا جتنا وزن ہو سکتا ہے اس کے برابر تیری تعریف اب عرش کا وزن کون کرے گا عرش کا وزن ہی کون کر سکتا ہے فرمایا اس کا جتنا وزن ہو اس کے برابر وزینت عرشی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا ومی داد کلیمات اور اے اللہ جتنے کلمات دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کلمات کے برابر تیری تعریف تو کتنی جامع دعا ہے یہ سبحان اللہ بحمد عدد خلقی ہی و رضا نفسی وزینت ہی و مداد کلماتی میں پھر ترجمہ اس کا کر دوں اللہ پاک ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں سبحان اللہ وبی اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی مرضی کے موافق نفسی ہی اس کی ذات کی مرضی کے موافق یعنی اے اللہ تو جن تعریفات سے خوش ہوتا ہے میں وہ تعریف تیری کر رہا ہوں اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اللہ کے عرش کا وزن کون کر سکتا ہے وہ مداد کلیماتی اور اس کے جتنے کلمات ہیں اب اللہ لامحدود تو اللہ کے کلمات بھی لامحدود مطلب یہ اللہ تیری لامحدود تعریف کرتا ہوں یاد رہے گا سبحان اللہ ومدی عدد خلق ہی و رضا نفس ہی سی عرش ہی و مداد کلمات ہی مجلس میں بیٹھے ہم تین مرتبہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا ورزانب سی و زینت آرشی و مداد کلیماتی سبحان اللہ و بحمدہ ہم دی عدد رضا ورزانب سی و ذینت آرشی و مداد کلیماتی دیکھو تین مرتبہ ہم نے پڑھ لیا اس کا کتنا بڑا ثواب اللہ تعالی ہم کو عطا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت جویریہ کو فرمایا کہ فجر کی نماز سے لے کر چاشت تک میں تو انہیں جتنی عبادت کی ہے اس کو ایک پلرے میں رکھا جائے اور یہ جو میں نے یہ جو میں نے تسبیح پڑھی یہ تسبیح ہے اس کو تین مرتبہ پڑھا فرمایا اس کا وزن بڑھ جائے گا تیرے ثواب کے مقابلے میں دوسری روایت میں حضرت ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسا اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے عبداللہ ابن قیس ابو موسا عشری تو آپ کی کنیت ہے یہ یمن کے تھے اور سن سات میں آئے یہ اصل تو چلے تھے بہت پہلے لیکن ہوا یہ کہ یہ کشتی سے آ رہے تھے اور سمندر کا رخ پانی کا صحیح نہیں رہا اس زمانے میں کوئی مشینی جہاز تو تھے نہیں مشینی کشتیاں تو تھی نہیں ہوا وہ جو پردے یوں ڈال دیتے تھے اب ہوا کا رخ صحیح نہیں ہوا تو یہ کشتی سعودی کی طرف آنے کے بجائے مدینے کی طرف آنے کے بجائے یہ چلی گئی حبشہ تو یہ لوگ حبشہ میں اترے حبشہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کچھ اور بے رفقا تھے ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کو روک لیا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہیں رہو تم اور یہی جعفر بن ابی طالب ہیں کہ جن کی تقریر پر حبشہ کا بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور جب حبشہ کے بادشاہ کی موت ہوئی حبشہ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینت المنورہ میں اعلان فرمایا کہ بھائی جبریل نے مجھ کو بتایا کہ تمہارے بھائی اسحما کی موت ہو گئے ان کا نام تھا اسحما انہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں تھا لیکن بن دیکھے حضرت جعفر کے اوپر ایمان لے آئے تھے اسحما ان کا نام تھا فرمایا تمہارے بھائی اسحما کی موت ہو گئی چلو اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی انتقال تو ان کا حفشہ میں ہوا لیکن مدینے میں پڑھائی تھی اسی سے بعض علماء نے جیسے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن امبل یہ علماء فرماتے ہیں کہ سلاط جنازہ علی الغائب جائز ہے یعنی جنازہ نہ ہو اور ویسے ہی نماز پڑھ لو تو بھی جائز ہے آپ میں سے بہت سارے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی مرتبہ وہاں دنیا میں کسی کی موت ہوتی ہے اور جنازے کی نماز وہاں ہوتی ہے رمضان میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہندوستان میں ہوئی تھی لکھنؤ میں ہوئی تھی اور ان کی جنازے کی نماز مکے اور مدینے میں بھی ہوئی تھی حرم شریف میں ہوئی تھی ان کی جنازے کی یہ ان کا مسلک ہے اور یہ ان کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی موت پر نماز پڑھائی تھی امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلا جنازے کی حاضری کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس روایت کا جواب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یوں دیتے ہیں کہ اصل وہاں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹا لیے گئے تھے اور جنازہ سامنے تھا تو حضرت دیکھ رہے تھے جیسے حضرت معراض کر کے آئے تو مکہ والوں نے کہا کہ اچھا تم بیت المقدس جا کر آئے تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں تھیں مکہ والوں نے پوچھا امتحان لینے کے لیے اس لیے کہ یہاں سے بیت المقدس پھر آج ساتواں آسمان اور رات کے ایک حصے میں جائیں اور صبح میں یہاں آ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ماننے میں نہیں آتا اس لیے انہوں نے کہا محمد جھوٹ بولتا ہے تو اب امتحان لینا شروع کیا کہا کہ اچھا کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں یہ سب پوچھنا شروع کیا اب حضرت کوئی دروازے اور کھڑکیاں گننے گئے تھے آپ کتنے وقت سے اس مسجد میں آتے ہیں آپ آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں اگر ابھی کوئی آپ کو اچانک پوچھ لے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنی ہاں یہ اور ہے کہ اب آپ گن لو کہ کبھی کوئی پوچھ لے اس لیے ابھی آپ گن لو تو اور مسئلہ ہے ورنہ ابھی اچانک اگر کوئی پوچھ لے آپ کو کہ آپ جس مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کی کتنی گرکیاں ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہوگا کتنی سیری ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا کتنے دروازے ہیں آپ کو نہیں پتا ہو حضرت تو رات میں گئے تھے آپ کو کیا پتا کہ کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے روایتوں میں ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں ہیں کہ اب تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا پردے ہٹا دیے اللہ قادر مطلق ہے پردے ہٹا دیے اور حضرت کو پوچھا کھڑکیاں کتنی ہیں حضرت گن گن کر بتا رہے دروازے کتنے حضرت گن گن کر بتا رہے تو جیسے بیت المقدس کو تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا تھا اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا تھا تو جنازہ حاضر تھا وہاں پر یہ نہیں کہ جنازہ وہاں نہیں تھا بہرحال حبشہ کا بادشاہ ایمان لے آیا تھا جعفر بن نبی طالب کے ہاتھ پر ابو مساش اللہ تعالیٰ نے کی کشتی ادھر چلی گئی وہیں سے پھر حضرت جعفر ابو مساشری یہ سب ساتھ آئے تھے آواز یمن والوں کی بڑی اچھی ابو مساش اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے تھے بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے لیکن صوفی صحابی صحابی تھے ابو مساش اللہ تعالیٰ بہت صوفی صحابی صحابی تھے یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل الدی ید کرو رب ولدی لائد کرو مثلا الحیت اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ زندہ ذکر نہیں کرتا مردہ زندہ جو ہے ذکر کرتا ہے مردہ ذکر نہیں کرتا گویا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مر گیا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیت تھے اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا چاہیے پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے بھائی دعا پڑھنا ہے استنجا میں جانے سے پہلے اس کے لیے وضو شرط تو رہی ہے نکلنے کے بعد دعا اللہ کے نبی نے بتائیں تو بغیر وضو کے ہی تو باہر آئیں گے بھائی استنجا کے بعد کی جو دعا ہے نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا الحمد للہ نیلادانی یہ پڑھو تو استنجا کھانے سے آئے تو بغیر وضو کے ہی تو آئے معلوم ہوتا ہے دعاؤں کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے چلتے پھرتے تسبیحات کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے وضو تو درکنار اگر غسل کی ضرورت ہے تو بھی ذکر کر سکتے صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی اگر غسل کی ضرورت ہے احتلام ہو گیا ہے بیوی سے ملاقات کی ہے یا حیض آ گیا ہے عورت کو یا نفاس کے عالم میں ہے عورت تو صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی باقی سارے ذکر کر سکتی ہے مرد بھی احتلام کی حالت میں غسل کی ضرورت ہے غسل ابھی نہیں کیا ذکر کر سکتا ہے کوئی عرض نہیں رات میں آنکھ کھل گئی آپ اللہ کا نام لے لیں سبحان اللہ پلے الحمد للہ پلے کوئی یہ نہ سوچے مجھے غسل کرنا تھا اب میں اللہ کا نام کیسے لوں اولا ہے کہ انسان ہر وقت تہارت اور پاکیزگی کے ساتھ رہے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے ایک صحابی نے سوال فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تو میری روزی میں بہت برکت ہو ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو حضرت یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کر لو یہ دکان بہت وسیع کر لو فلاں کر لو فلا حضرت نے یہ نہیں فرمایا حضرت نے ایک بہت پیارا عمل بتایا فرمایا وس اللہ رزق کا کا عدل تہارتی وس اللہ رزق کا کا ہمیشہ باوضو رہو اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا کرے گا بھائی باوضو رہنے میں ہمارا کیا پیسہ چلا جاتا ہے گھر سے نکلے وضو کر کے نکلے وضو کر کے ہم دکان پر بیٹھے رہیں تو اولا ہے بہت اچھا عمل ہے وضو کے ساتھ رہنا چاہیے بس صاحب کرام کا مزاج ہر وقت وضو کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو کے ساتھ تہارت کے ساتھ رہتے تھے لیکن یاد رکھو اللہ کے ذکر کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی تیسری روایت میں فرمایا ابو مساشر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفرودون مفرود کالو امن یا رسول اللہ کلا کالا کردا کرات مسلم شریف کی یہ روایت ہے نبی علیہ السلام اصل میں اس کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ ایک سفر سے حضرت واپس آ رہے تھے راستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نماز کے وقت پر حضرت نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد بعض لوگ جلدی جلدی اپنے کام میں چلے گئے حضرت نے نماز کے بعد تھوڑا سا اپنا معمول ذکر کا تھا وہ پورا کیا کچھ صحابہ اور بھی ذکر میں رہے پھر حضرت نے فرمایا مفرودون آگے بڑھ گئے جنت میں صحابہ کہنے لگے مفرودون کون یا رسول اللہ فرمایا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ اللہ کرم الدا کرات یہ لوگ آگے بڑھ گئے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ جو اپنے کام میں لگ گئے اور ذکر چھوڑ دیا ان کو چاہیے تھا کہ ذکر کر لیتے کچھ ہمارے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بس انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ سلام فیران بھاگے جیسے سانپ کاٹنے کے لیے نیچے بیٹھا ہو اتنا اہم کام نہیں ہے اتنی جلدی اگر نہیں ہے بہت ایمرجنسی اگر کوئی کام نہیں ہے تو کم سے کم تسبیح فاطمی تو پل لو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اللہ ہاں، تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کم سے کم اتنا تو پل لو اور بھی اگر سے بہت ساری دعائیں نماز کے بعد ثابت ہیں اللہ ملا عمانی علما عقیف ولا موتی علما مناف جد من کل جد حضرت نماز کے بعد تیسرا کلمہ بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر حضرت نماز کے بعد چوتھا کلمہ بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر حضرت نماز کے بعد سورہ ناس بھی پڑھتے تھے سورہ فلک بھی پڑھتے تھے سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے سورہ کافرون بھی پڑھتے تھے حضرت نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے بہت سارے وظائف نبی علیہ السلام سے لیکن چلو یہ سب ہم نہیں پڑھ سکتے کم سے کم تسبیح فاطمی تو پڑھ لیں تسبیح فاطمی پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی پانچ سات منٹ اتنی تو دیر لگی پانچ سات منٹ میں ہماری تصویر فاطمہ کم سے کم اتنا تو کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اٹھ کر کے جائیں پھر ایک مسئلہ یاد رکھو دیکھو ہر محتم بشان کام جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتم بشان اچھا کام جس کو کہا جاتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور ایسے رزیل کام گھتیا کام جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے اسی لیے روایت میں ہے کہ حضرت جو ہے جب جوتا پہنتے تھے تو دایاں قدم نکالتے تھے تو بایاں قدم مسجد میں داخل ہوتے تھے دایاں قدم مسجد سے نکلتے تھے بایاں قدم تو ہر اچھا کام کپڑا پہنتے تھے حضرت تو آستین میں پہلے دایا ہاتھ ڈالتے تھے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہم کئی متفق جیسے چلتے ہیں ویسے چلتے ہی رہتے پہلے حضرت دایاں ہاتھ ڈالتے تھے پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالتے تھے میت کے غسل میں بھی روایتوں میں یہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو پہلے دائیں طرف پانی ڈالو پھر بائیں طرف پانی ڈالو اتنا اہتمام کروایا کہ میت کے غسل میں بھی تم پہلے دائیں طرف پانی ڈالو پھر بائیں طرف پانی ڈالو ہر محتم بشان کام اسی لیے روایت میں آتا ہے استنجا کرو تو پانی ڈالو تو دائیں ہاتھ سے اور اور جو ہے استنجا صاف کرو تو بائیں ہاتھ سے تو ہر اچھا کام محتم بشان کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے تو تسبی محتم بشان کام ہے کہ نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے محتم بشان کام ہے بہت بڑا پھر ہم ہم کیا کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے ہی پڑھتے ہیں بائیں ہاتھ سے ہی پڑھتے ہیں دائیں نہیں دائیں ہاتھ سے ہی پڑھی جائے سمجھ میں بھی بائیں ہاتھ سے تصویر نہ پڑے دائیں ہاتھ سے صرف پڑے اسی ہاتھ کے اوپر پوری تصویر کو پورا کر لیں بائیں ہاتھ سے نہ پڑھیں اس لیے کہ محتم بشان کام ہے بہت اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کا اعجاز عزت والا کام ہے تو پھر ہمیں دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے اب اس کا اہتمام کرو گے دو ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے صرف دائیں ہاتھ سے ہم تسبیح پڑھیں دیکھو جب ہم اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتے پڑھتے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تو ہمیں دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا ہے بائیں ہاتھ کو اس کے اندر دخل نہ دیں ہمیشہ دائیں ہاتھ سے اہتمام کریں اور بھی اس طرح کی بہت ساری سنتیں ہیں جس کی طرف ہماری غفلت اس کی طرف رہتی ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے نبی چھوٹی سنتوں سے راضی ہو جائیں گے ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے بخاری شریف بلکہ تمام حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آئی اس میں بھی آئے گی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن میرا ممبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر رکھے گا یہ ممبر حضرت کا یہ ممبر حوض کوثر پر ہوگا اور فرمایا لوگ پانی پینے آئیں گے اور میں پانی پلاؤں گا میرے صحابہ کو کہوں گا پانی پلاؤ پانی پلاؤں گا اتنے میں کچھ لوگ پانی پینے آئیں گے تو میں ان کو کہوں گا آؤ اتنے میں فرشتے آئیں گے ان کو دھکا دیں گے نکلو نکلو تمہیں پانی نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی فرماتے میں یوں کہوں گا اسی حابی اسابی یہ تو میرے ہیں یہ تو میرے ہیں میرے صحابہ ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا نہیں ہے ما احدثو بعدک بخاری شریف کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی آپ کو پتا نہیں ہے ما احدثو بعدک آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیسے کیسی بدتیں ایجاد کر دی تھی آپ کی سنت کے خلاف بالکل جو آپ نے نہیں بتایا وہ انہوں نے کیا اور منمانی کرتے رہے شریعت منمانی بنا لیا ہم اور جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تم کیوں کرتے ہو جو کام حضور نے نہیں کیا تو کیا جواب ہوتا ہے اس میں کیا ہو گیا ارے بھائی اس میں یہ ہوا کہ نبی نے نہیں کیا ہے تو نبی کے خلاف تم اچھا اللہ نے تو یہ اعلان کر دیا الما کمل تو دی دینکم واتمم تو علیہ کم نعمتی واردی تو لقم الاسلام دینا اے میرے محبوب میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اب جو بات ہم نئی نکال رہے ہیں وہ نبی نے نہیں کی اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہتے نئی باتوں سے کہ ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی کیسی بات ہم کر رہے ہیں اللہ نے شریعت مکمل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کہاں اتری ہے حجت الوداع میں عرفات کے میدان میں اتری اور اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا اور ادھر فرمایا حل بلب تو میں نے دین پہنچا دیا ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہے میں نے دین پہنچا دیا صحابہ نے فرمایا نام یا رسول اللہ پھر سامنے کہا حل بلغ تو میں نے دین پہنچا دیا صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ ادھر فرمایا حل بلغ تو میں نے اپنا دین پہنچا دیا صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ تو آپ نے یوں انگلی اٹھائی روایت میں اللہ کو کہا اللہ مشہد یہ اللہ تو گواہ رہنا تین مرتبہ یہ اللہ تو گواہ رہنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین پہنچا دیا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس حدیث کو سنو کہ حل بلغ تو میں نے دین پہنچا دیا تو قیامت تک کے انسانوں جب تم حدیث سنو تو تم بھی یوں کہو جی اللہ کے نبی نے ہمیں دین پہنچا دیا نبی علیہ السلام نے ہمیں مکمل دین پہنچا دیا تو حضرت نے تو دین مکمل پہنچایا اب ہم نئی نئی باتیں نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ نئی باتیں نبی نے نہیں بتائی تو دین مکمل نہیں ہوا تو آیت کے خلاف ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جب فرشتے یہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد منمانی کام کیے تھے منمانی اور منمانی چیز کو شریعت بنایا تھا جس سے ان کا نفس خوش ہوتا تھا نبی کو خوش ہونا مقصود نہیں نفس خوش ہو جائے اس کے لیے منمانی کام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اچھا ایسا کیا تھا انہوں نے تو حضرت بھی خود کہیں گے سخ کر سخ دفاع ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ بلکہ اللہ کے نبی ایک جملہ فرمائیں گے بینی و بین حجاب میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دو یہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے کتنی بڑی چیز ہے ہمیں چاہیے کہ سنت جو ہو سنت کو ضرور اپنانا چاہیے خلاف سنت کاموں کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو تو ہم کرتے ہیں اور جو چیز سنت ہے اس کو ہم نہیں کرتے صاحب کرام کا مزاج یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے تھے وہ کرتے تھے اور صحابہ کی اپنی طبیعت میں کوئی بات آتی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو نہیں بتایا تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو لیکن حضرات صحابہ نہیں کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے کم سے کم تسبیح فاطمی پڑھ لو دائیں ہاتھ سے پڑھنے کا اہتمام کرو نماز پڑھو سنت کے مطابق پڑھو بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں تو سلام دائیں طرف جب پھیرتے ہیں تو پیچھے تک دیکھتے ہیں بائیں طرف پھیرتے ہیں تو پیچھے تک دیکھتے ہیں یہ غلط طریقے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام پھرو کندھے پر دیکھو یوں مت دیکھو بہت سے لوگ پیچھے مجمع دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو باڈی گارڈ بنایا ہو اس کو دربان بنایا ہو لوگوں کو دیکھنے کا اور بعض لوگوں کا مزاج نماز کے بعد یوں گھوم کر لوگوں کو دیکھنے کا ہوتا ہے یہ سب غلط طریقے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں ہماری زندگیوں میں سنتیں بھی آئیں بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز پری کے بھاگنے کا مزاج ہے پیچھے لوگوں کی رکاج گئی ہے وہ کھڑے ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتے ان کے بیچ سے سامنے سے گزرنے کا جو ہے بغیر پرواہ کیے ہوئے چلے جاتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو مسلی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ چالیس سال تک کھڑے رہنے کو پسند کرے گا لیکن مسلی کے سامنے سے نہیں گزرے گا یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے عبداللہ ابن نے یوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قال یا رسول اللہ شرائع الاسلام قد قصر تو علیہ فاخبرنی بشین اطخب تو بھی کال يزال کا رت بمن ذکر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال فرمایا یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں لیکن مجھے کوئی ایک خاص عمل بتا دیجئے میں اس پر جم جاؤں اس پر جمع رہوں تو حضرت نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جواب فرمایا ہمیشہ تیری زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھ لا لاسان رتبا من ذکر اللہ اب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہو جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو انہوں نے کہا اسلام کے احکام تو بہت ہیں لیکن کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اس پر جم جاؤں تو اسلام کے وہ احکام نہیں کرو گے پھر نہیں یہ صحابی یوں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے سارے ہی احکام کو پورے کرتا ہوں لیکن میں کسی عمل کو خاص بنانا چاہتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن کسی عمل کو میں خاص بنانا چاہتا ہوں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو مجھے ہر فن آتا ہے لیکن اس میں میں اسپیشلسٹ ہوں تو یہ صاحب یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں سارے احکام تو کرتا ہی ہوں لیکن میں اسپیشل کوئی عمل آپ سے مانگ رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا لا يزال رطبا من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تازہ رکھنا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اب تعالی شان ہو تمہیں جنت میں داخل کر دے گا کتنا بڑا عمل ہے کہ انسان اللہ کے ذکر اور ہمارا جاتا بھی کیا ہے گیبت سے بچ جائیں گے برائیوں سے بچ جائیں گے چگلیوں سے بچ جائیں گے گالی گلوچ سے بچ جائیں گے کتنے گندی باتوں سے بچ جائیں گے یہ کام کرنے کے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کریں اسی لیے روایت میں فرمایا ان ان ابھی عبداللہ ابن مسعودی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لئی رتن اسری ابھی فقار یا محمد اکری امت کمنی السلام واخبر ہوں انل طیبت ان الجنت جنت و طیبۃ الما و ان و ان غرا صحا سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا امام ترمیزی نے اس روایت کو نقل کیا کہ میں جب معراج میں گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے میری ملاقات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے مجھے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو میرا سلام کہنا اکرا امت کمنی السلام تیری امت کو میرا سلام کہنا اور تیری امت کو میرا یہ پیغام دینا وہ اخبر ہوں انل جنت طیبت تربا جنت جو ہے نا اس کی مٹی بڑی اچھی ہے مجھ کو زعفران بچھا ہوا ہے یہاں زعفران دیکھنے کو نہیں ملتا فتح نے وہاں کی مٹی کو مشکو زعفران بچھایا ہے اور وہاں کے کنکر جو ہے وہ ہیرے اور یاقوت ہیں جو ہیرے ہوتے ہیں جو دیکھنے کو نہیں ملتے تعالیٰ نے اس کو کنکر بنایا ہے اور اس کے بعد فرمایا پانی اس کا بڑا میٹھا ہے بہت میٹھا پانی فرمایا لیکن یاد رکھو فرمایا جنت چلچیل میدان ہے اب تمہیں اپنے مکان کے چاروں طرف میں خوب گارڈن بنانا ہے باغ بنانا ہے درختوں کو لگوانا ہے تو تم کیا کرو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری امت کو کہہ دینا لا الہ سبحان اللہ والحمد الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کیا کرے اللہ تعالیٰ جتنا تم پڑھو گے اتنے تمہارے مکان کے اطراف میں درخت لگا دیں گے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک جماعت آئی تھی ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا مزا علوم سہارنپور میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک جماعت آئی تھی اثر کے بعد ہمارے شہر کے پاس بیٹھے وہ جماعت ملنے کے لیے آئے تو اس میں ایک صاحب تھے گورے یورپ کی جماعت تھی وہ ایک گورے صاحب تھے وہ بہت جلدی تسبیح گھما رہے تھے بہت جلدی تصویر گھما رہے تھے تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں اب وہ تو زبان جانتے نہیں تھے وہ تو انگریزی زبان جانتے تھے اپنی مادری زبان تو ٹرانسلیشن کرنے والے نے ان سے کہا کہ شیخ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی جلدی جلدی تو اس گورے نے جواب دیا کہ میری عمر سات سال کی ہو گئی اور میں ابھی دو سال پہلے ایمان لایا ہوں تو شیخ کو یوں کہو میرے ستاون سال ضائع ہو گئے اٹھاون سال ضائع ہو گئے کہ میں جنت میں درخت نہیں لگا سکا تم لوگ تو سب پیدائشی مسلمان ہو تو تم نے بہت سارے درخت لگا دیے اب میں کتنا جیوں گا مجھے پتا نہیں ہے تو میں جلدی جلدی سبحان اللہ الحمد پڑھتا ہوں تاکہ اللہ میری جنت کو آباد کر دے دیکھیے غیر مسلم جو اسلام لایا کتنا یقین ہے اس کو اور ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ایک, ایک, ایک اسلام لانے والا اس کو کتنا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہمیں آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آیا مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اپنے ایک بیان میں بہت اچھی بات لکھی فرمایا تم نے پیرس نہیں دیکھا تم نے لندن نہیں دیکھا تم نے کنادا نہیں دیکھا تم نے فلاں اور فلاں نہیں دیکھا لیکن سن سن کر تم کو اتنا یقین آ چکا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے یوں کہے کہ دنیا میں پیرس نہیں ہے اور دنیا میں لندن نہیں ہے تو تم قسم کھا کر کہتے ہو خدا پاک کی قسم پیرس موجود ہے اور لندن موجود ہے ارے بھائی تو قسم کیسے کھا رہا ہے تو نے تو دیکھا بھی نہیں تو گیا بھی نہیں تجھے پتا بھی نہیں تو کیسے کہہ رہا ہے تو کہتا ہے مجھے سنانے والوں نے سنایا اور مجھے یقین ہے فرمایا دنیا کی سنی سنائی باتوں پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے اور نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں لیکن آج تک نبی کی باتوں پر قسم کھا کر تو نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے میرے نبی کی باتوں پر سچا یقین ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا ایمان اس سلسلے میں بہت کچا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بعد میں ہمیں بہت کچا ایمان ہے دنیا کی باتوں کے بعد میں سن سن کر ہمیں بڑا یقین آ گیا اور حضور پاک آسم کی باتوں پر ہمیں یقین ہی نہیں آیا اس لیے میرے بھائیوں یہ جو اوراد وظائف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے جو باتیں کرنے کا حکم دیا ہمیں اس کو پابندی سے کرنا چاہیے ایک ایک روایت ان نبی دردار رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الب حکم بخیر اعمال کہاں ان دلی کی کم وہ عرف آف درجات کم و خیر القم من انفاق الزعب وفا وخير لكم من ان تلقى عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر تبارک و تعالی اس روایت کو بہت غور سے سنو امام ترمیزی نے اس روایت کو نقل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بھلے عمل نہ بتاؤں اونچے درجے کا عمل نہ بتاؤ اور تمہارے اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت اونچا وہ از کا ہند ملک کو ملک کا مانا بادشاہ تمہارے اللہ کے پاس اس کا اس کا مقام بہت اونچا وہ عرفافی دراجات کو اور تمہارا مقام اللہ اس سے بہت بلند کر دے گا اور فرمایا یہ عمل اتنا اونچا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو سونا اور چاندی کو نفلی طور پر جو تم خرچ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اس کا سوال یعنی پیسے خرچ نفلی اس سے بھی زیادہ وخیر القم مین انتل کو ادو اور اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ کہ تم دشمن کے مقابلے میں دین کے لیے اترے اور وہ تم کو مارے تم ان کو مارے تو اس سے اس تکلیف سے بھی زیادہ اس عمل کا ثواب ہے صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے جلدی سے ہمیں بتا دیجیے حضرت نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو یہ اس سے بھی اونچا عمل ہے کتنی بڑی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو اگلی روایت میں سات بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یدیہا نوا او حسا تو سب بھی ہو بھی فقال اخبر کبھی ما ہوا ایسر علیکم من کم او افضل فقال سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض سبحان اللہ عدد ما بین ذلك سبحان اللہ عدد ما هو خالق اللہ اکبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا الہ الا اللہ مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلك سعید بن ابی وقع صدی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور وہ کنکریوں سے تسبیح پڑ رہی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کنکریوں سے تسبیح پڑھنا جائز ہے اور جب کنکریوں سے تسبیح پڑھنا ثابت ہوا تو اس کی جگہ پر آج کل تسبیح آ گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں تسبیح کا ثبوت کا یہ روایت آ گئی جس کے اندر ثابت ہے کہ وہاں کنکریوں کو گن کر کے پڑھ رہے تھے تو اس کی جگہ پر اب اس زمانے میں تسبیح آ گئی ہے تو تسبیح کو رکھنا بھی بالکل جائز ہے یہ بدعت نہیں ہے اس کا ثبوت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جو تو پڑھ رہی ہے جو کچھ اللہ اللہ کر رہی ہے میں تجھے اور عمل اچھا نہ بتاؤں اس سے بھی اونچا فرمایا ضرور فرمایا وہ عمل جو میں تجھے بتا رہا ہوں نا وہ ایک تو ہے آسان دوسرا ہے بہت اونچا تیسرا ہے آسمانوں میں جتنے ستارے اس کے برابر ثواب زمین میں جتنے کنکر اس کے برابر ثواب بابین سما آسمان اور زمین کے بیچ میں خلا اس کے برابر ثواب فرمائے رسول اللہ وہ عورت کہنے لگے ایسا کون سا عمل ہے بتا دیجئے وہ کون سا عمل حضرت نے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو اگر تو پڑھتی رہے گی تو اس کا ثواب ستاروں سے بھی زیادہ ملے گا کنکریوں سے بھی زیادہ ملے گا آسمان و زمین کی فضا سے بھی زیادہ ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی تسبیحات کی طرف ڈالا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تسبیحات میں اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں اللہ کے ذکر کا معمول بنائیں نمازوں کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کریں کم سے کم تسبیح فاطمی پلیا لیا کریں دکان پہ بیٹھے ہو تو تصویر پلیا کریں بہت ثواب ملے گا بستر پر پہنچے تو تسبیحات کی پابندی کر لیا کریں یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں ہم سنی انسنی کر دیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال یہ یہ تو باتیں اس لیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے بھائی ہمیں اس کا پتہ ابھی نہیں چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ تو جب پتہ چلے گا جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تب ہمیں پتہ چلے گا روایتوں میں آتا ہے انسان کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے سر کی طرف سے تو قرآن شریف اس کا کھڑا ہو جاتا ہے جو دنیا میں تلاوت کرتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے میں تجھے یہاں سے نہیں آنے دوں گا اس دماغ کے اندر تو اللہ کا کلام موجود تھا تو پھر عذاب جو ہے وہ رائٹ ہینڈ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی میں یہاں سے نہیں آنے دوں گا پھر بائیں طرف تو بائیں طرف اس کی زکات کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں آ اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں آنے دوں پاؤں کی طرف سے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ اس کا حج اس کا خیر کاہی والے اعمال کی طرف چلنا لوگوں کی خیر کااہی کے لیے چلنا اعمال لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یہ اچھے اچھے جو اعمال ہیں یہ پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں تاکہ عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے معلوم ہوتا ہے یہ عبادات یہ اللہ کا ذکر چاروں طرف سے ہماری حفاظت کر چاروں طرف سے ہماری حفاظت کریں گے تو بھائی ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں وہاں دنیا سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرنا چاہیے دنیا کے ستر اسی سال ہے وہ تو لامحدود زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے اس کا کنارا نہیں ہے اس کا چھیرا نہیں ہے قبر میں کتنی سونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کب قیامت قائم ہوگی پھر اس کے بعد میدان حشر بہت لمبی مدت قرآن کریم میں فرمایا خمسین الفسنا سنا میدان حشر قائم ہوگا تو ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر پچاس ہزار سال کب پورے ہوں گے وہاں تک کشم کش میں حالات میں پریشانی ہوں اور پھر اس کے بعد حساب کتاب اس کے بعد جا کر کے فیصلے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے جنت کے فیصلے کرے ہم تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں اور امید رکھنا بھی چاہیے ایک روایت ابھی پہلے گزر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عبد زنی بی میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کو معاف کروں گا تو میں کسی بھی بہانے سے اسے معاف کروں گا اور میرا بندہ یہ سوچتا ہے نہیں نہیں میرے گناہ بہت ہے مجھے تو آزاد ہوگا ہی تو پھر اس صورت میں اس کے آزاد کی شکلیں پیدا کر دوں تو ہمیں اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے اور اللہ سے امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال نہ کرو اور امید رکھو اعمال کرو اور امید رکھو بھائی اعمال تو ہم کر ہی رہے اس میں کوتاہیاں اس میں کمیاں اس میں نقصان جو کچھ ہو جاتا ہے ہم تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے گا باقی کمیوں سے دنیا میں کوئی پاک نہیں اولیاء اللہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سو فیصد ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق عبادت کر لی اور غوث اور قطب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق نبی علیہ السلام خود اللہ کو یوں کہہ رہے لا احسی سی ثنا ان علیہ کا انت کما اسنئی اللہ نفسک اے اللہ میں بھی تیری شان کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکتا نبی کہہ رہے میں بھی تیری شان کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکتا بس اے اللہ تو تو, تو ہی ہے تو اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کر لے روایت میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے لیے کھڑا ہو جا عبادت کے لیے کھڑا تو ہو جا پھر میں اپنی رحمت کی آگوش میں تجھے دھام لوں گا یعنی مطلب تیری کوتاوں کو میں معاف کر دوں گا لیکن کام تو ہم کچھ کریں کام کرنا نہیں گناہ کرتے جا رہے ہیں شراب پیتے جا رہے ہیں لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم میں دنیا میں کوئی کام نہ کرو بلکہ باپ کی نافرمانی کرو تو باپ بھی غفور الرحیم نہیں بنتا ہے باپ بھی نگاہ رحمت نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے بغیر کام کے مسئلہ حل کر دے گا کام کریں کمی ہو جائے گی اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ترمیزی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شان ہو ایک بندے کو فرمائیں گے جاؤ تمہارے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے تم نے بہت برے عمل کیے تمہارا گناہوں کا پلڑا جھک گیا ہے تم جہنم کا فیصلہ ہوگا مسلمان وہ تو وہ اسی وقت باری تعالیٰ کو کہے گا کہ اللہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مالک کا بتا کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میں تو اس سے دنیا میں امید رکھ کر آیا تھا کہ میرے تھوڑے بہت نیکیاں ہیں اس کو دیکھ کر شاید تیری نگاہ کرم ہو جائے کہا اچھا مجھ سے یہ امید رکھتا تھا چلو میں تیرے ان نیک آمال کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں تو بھائی کچھ کام تو پہلے ہم کریں پھر اللہ سے امید رکھے کچھ کام ہی نہیں کرنا ہے اور پھر ہم کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم یقیناً وہ غفور الرحیم ہے لیکن بندہ بھی تو اس کا بندہ بن کر کے جیے اس میں بھی تو بندگی آنی چاہیے اطاعت آنی چاہیے فرما برداری آنی چاہیے اگر غفور الرحیم ہی پر بیٹھ رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیتے کہ بھائی تمہارا بہت بڑا عمل یہ ہو گیا کہ تم کفر میں تھے مجھ پر ایمان لے آئے چلو اب ختم ہو گیا تمہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں تمہیں روزوں کی بھی ضرورت نہیں تمہیں حج کی بھی ضرورت نہیں صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا حضرت ان کو یہ کہہ دیتے لیکن نہ حضرت نے صحابہ کو نماز پر تیار کیا روزوں پر تیار کیا حج پر تیار کیا اور اور جو ہے زکوٰۃ پر صدقات پر خیرات پر کیسے ان کو تیار کیا معلوم ہوتا ہے اب اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بصلی اللہ علیہ نبی کریم براحمتی تیار احمد اسماعیل بھائی زویری بیمار ہیں شفیع بھائی زویری کی اہلیہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستم نصیب فرمائے فرمائے گاؤں والے امتیاز بھائی کھڑکی کے لڑکے محمد وائز کا بمبے ہاسپٹل میں آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستم عطا فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اب تعالیٰ سبھی کو شفا دائمہ مستم اللہ تا فرمائے الحمد للہ سعید معاف فرما تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما اللہ تیرے ذکر کی مستی عطا فرما اللہ تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ معاشی والی زندگی سے حفاظت فرما قلوب کو صاف فرما دلوں کو پاک فرما تیری محبت سے شرسار فرما دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما نمازوں کی لذت نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما آپ کی یادوں میں اللہ مست رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ دنیا کا بندہ ہمیں دو چار ہزار سے ہم پر احسان کرتا ہے اللہ ہم باتوں باتوں میں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں میرے مالک آپ کا تو ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیشہ ہم پر احسان رہا لیکن اے اللہ ہم تجھے بھول گئے اللہ سجدوں میں ٹیپڑے کار کی طرح سبحان ربی العلیٰ پورا ورنہ تو ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا ہے اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں اللہ ہم تجھے ہم ہمیں دل سے یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ دل سے یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ دل سے یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ امت کے حالات کو خوشگوار فرما امت کے حالات کو خوشگوار فرما امت کے حالات کو خوشگوار فرما اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم براہمتی دیا جمعہ کے خطے سے پہلے مسجد Aqsa Shalimar market green road میں اندر شیخ کا بیان ہو